ما كان محمد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا جن عمر او كما قال صدق الله العظيم کسی کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے کسی کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے سمجھ میں جو نہیں آتا وہی اعجاز ہوتا ہے جہاں پہ ختم ہوتی ہیں حد حسن یوسف کی جہاں پر ختم ہوتی ہیں حد حسن یوسف کی وہیں سے حسن محمد کا آغاز ہوتا ہے حضرات واجب الاحترام ختم نبوت تو آپ جانتے ہیں اہمیت کے حوالہ سے ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں آپ کی توجہ کا طلبگار ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سلم تریسٹھ سالہ زندگی چالیس سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تیرہ سال مکہ کے جس میں نہ کوئی جہاد صرف تبلیغ ہوئی پھر آپ ہجرت فرما کر اللہ نے فرمایا کہ ہجرت کیجئے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے مدینہ طیبہ کی اس دس سالہ زندگی میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات کیے اور سرایہ کیے عربی کی اصطلاح میں بعض جنگیں ان کو غزوہ کہا جاتا ہے بعض جنگوں کو سرایہ کہا جاتا ہے غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی اس کو کہتے ہیں عربی میں غزوہ اس کی تعداد ہے ستائیس علل اتفاق اور بعض لشکروں کو روانہ کر دیا خود تشریف نہیں لے جا سکے اس کو عربی کی اصطلاح میں کہتے ہیں سرایہ ان کی تعداد ہے چھپن علل اتفاق اب ستائیس غزوات چھپن سرایا یہ کل دس سال کی زندگی میں جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ان کی تعداد جو ہوئی تراسی ہوئی ان تراسی جنگوں کے اندر جو دس سالہ مدنی زندگی ہے ان تراسی جنگوں کے اندر جتنے صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد ہے دو سو انسٹھ اور ان تراسی جنگوں کے اندر جو کفار مارے گئے ان کی تعداد ہے سات سو انسٹھ اس میں غزوہ بدر بھی آیا عہد بھی آیا ہنین و خندق سارے غزوات و سرایا آ گئے ستائیس غزوات آ گئے چھپن سرایا آ گئے تعداد دو سو انسٹھ کھڑی ہے اور ادھر سات سو انسٹھ کافر مارے جا رہے ہیں جب باری آئی عقیدہ ختم نبوت کی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ذات کی تو صرف ایک جنگ جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے جو مسلم کذاب مدعی نبوت اس کے خلاف جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تین لشکروں کو روانہ کر کے لڑی اس ایک جنگ کے اندر جو ختم نبوت کے لیے تھی ناموسی رسالت کے لیے تھی اس ایک جنگ کے اندر بارہ سو صحابہ و تابعین کی شہادتیں نظر آتی ہیں ادھر بدر آیا تعداد اتنی نہیں اہد و خندق آئے تعداد اتنی نہیں بنی جنگ تراسی ہیں دو سو انسٹھ صحابہ ہیں ادھر جب باری آئی ختم نبوت کی تو بارہ سو صحابہ کی شہادتیں کھڑی ہیں بتلا دیا صحابہ کرام نے کہ وہ اسلام کی نشو نما تھی اسلام کا دفاع تھا قرآن کا دفاع تھا اسلام کا دفاع تھا لیکن یہ ختم نبوت جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع ہے اتنا کچھ قربان کر کے دکھلا دیا اور ادھر تراسی جنگیں ہیں سات سو انسٹھ کافر مارے جا رہے ہیں ادھر ایک جنگ جو ختم نبوت کے واسطے لڑی جا رہی ہے اس ایک جنگ کے اندر ستائیس ہزار مرتد مارے گئے جو مر چکے خط لکھا جناب صدیق اکبر سب کے یہ رضی اللہ عنہ کہ بھائی خالد جو مر چکے وہ ختم نبوت کے منکر تھے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے مخالف تھے نہیں ماننے والے تھے تو آپ ان کو زمین میں گڑا کھود کر دفن کی اجازت صدیق نہیں دیتا یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ نکل کر رہا ہوں میں آج کے مولوی مفتی کی بات نہیں نکل کر رہا وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس سے ایک مرتبہ ان کے بیٹے کہنے لگے ابا جان بدر میں میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا دیا کیا جواب جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا خدا کی قسم اگر تو صدیقی تلوار کے نیچے آ جاتا میں تجھے بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا محمد عربی کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا یہ صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ خالد جو مر چکے یہ ختم نبوت کے منکر تھے زمین میں دفن کی اجازت صدیق نہیں دیتا آگ جلاؤ نشت و نابود کر دو یہ صدیق اکبر کا فیصلہ ہے یہ تو اہمیت آپ نے اندازہ لگا لیا اب ایک بات ناموسی رسالت کے حوالے سے کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں اللہ رب العزت نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کم و پیش دنیا میں مبعوث فرمائے ان ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سوائے چھبیس انبیاء کے زیادہ سے زیادہ تعداد لگا دیں کثر حذف کے ساتھ پچاس انبیاء لگا لیں ان ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے سوائے پچاس انبیاء کے کسی نبی کا نام تک نہیں ملتا مجال ہے کہ ان کی شریعت محفوظ ہو ان کی کتاب یا ان کا صحیفہ محفوظ ہو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں یہ چھبیس انبیاء ان کو ذکر کیا تو صرف قرآن کریم نے اسلام نے آ کے ذکر کیا پھر ان میں سے بھی اس وقت تین مذہب دنیا میں موجود ہیں ایک یہود کا دوسرا نصارہ کا تیسرا اسلام مسلمانوں کا اب ان تین مذاہب والے یہودی مانتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو عیسائی مانتے ہیں نصارہ مانتے ہیں جناب مسیح علیہ والسلام کو مسلمان مانتے ہیں اپنے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو قرآن کریم نے یہود و نصارہ کے ساتھ کتنا سلوک کیا اور انہوں نے اس کا تردید اور رد عمل اور جواب کیا دیا آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں ایک لاکھ تئیس ہزار ساڑھے نو سو انبیاء کے نام تک موجود نہیں لیکن جب باری آئی یہودیوں کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کی تو کتاب ہماری ہے قرآن ہمارا ہے شریعت ہماری ہے لیکن جب باری آئی موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی تو قرآن کریم نے نامینیٹ کر کے جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ذکر کیا ایک سو چھتیس مرتبہ قرآن کریم نے نام ذکر کیا ایک سو چھتیس مرتبہ قرآن کریم نے لفظ موسا کے ساتھ ذکر کیا اور مختلف پہلو بدل کے طریقے بدل کے الفاظ بدل کے کہ یہودیوں یہ وہی قرآن ہے جو موسا علیہ السلط وسلام کی شریعت کے مطابق ہے کوئی الگ دین نہیں اسلام کوئی الگ مذہب نہیں وہی مذہب ہے وہی دین ہے شخصیات بدل گئی دین نہیں بدلا دین وہی ہے احکامات کچھ بدل گئے تو اپنی جگہ پہ ان یہودیوں کے نبی کے ساتھ قرآن کریم نے اتنا سلوک کیا ایک سو چھتیس مرتبہ جناب موسیٰ علیہ والسلام کا نام گرامی ذکر کیا اور دلائل کے ساتھ کہ وہی موسیٰ علیہ والسلام ہیں جن کا پیدائش کا تذکرہ اس طرح ہے جن کا بچپن اس طرح ہے ایام دودھ پینے کے دن موسیٰ علیہ السلام کے اس طرح ہیں موسیٰ علیہ والسلام کی جوانی اس طرح ہے موسیٰ علیہ السلام والسلام کے موجزات اس طرح ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اس طرح ہے آپ کا دشمن فلاں تھا کیسے ہوا کیسا مقابلہ ہوا جیتا کون ہارا کون ساری تفصیل کو قرآن کریم نے ذکر کر کر کے کے ایک لمحہ فکر دیا ایمان لے آؤ اسلام اوپر بیعت لو اور محسن بنو محسن اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر بجا لاؤ دوسرا مذہب آیا نصارہ کا یہ عیسائیوں کا ان کے ساتھ قرآن کریم نے کیا سلوک کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں گرامی جہاں ذکر کیا قرآن ہمارا ہے کتاب ہماری ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام گرامی ذاتی نام کو ذکر کیا اور صافی تو کافی جگہ پہ ذکر ذکر کیے ذاتی نام پانچ جگہ پہ پہ کیا چار لفظ محمد کے ساتھ ایک جگہ پہ لفظ احمد کے ساتھ جب باری آئی عیسائیوں کے نبی کی ہماری کتاب ہے صفائی ان کی دی جا رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو لفظ عیسیٰ کے ساتھ پہچانے جاتے تھے یا اپنے لقب مسیح کے ساتھ پہچانے جاتے تھے یا اپنی کنیت ابن مریم کے ساتھ پہچانے جاتے تھے قرآن کریم نے تینوں کو ذکر کیا کل انسٹھ مرتبہ قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا جن میں سے پچیس مرتبہ قرآن کریم نے لفظ عیسیٰ عیسیٰ کے ساتھ حضرت علیہ السلام کا ذکر خیر کیا تیئیس مرتبہ آپ کا لقب مسیح کے ساتھ ذکر کیا گیارہ مرتبہ قرآن کریم نے آپ کی کنیت ابن مریم کے ساتھ ذکر کیا اتنا بڑا سلوک آپ قرآن ان کے ساتھ کیا کر سکتا ہے جب باری آئی ہماری اما سب کہیے رضی اللہ عنہ ان کی صفائی کی عفت و پاک دامنی کی قرآن کریم نے سورت النور کے اندر اٹھارہ آیات قرآن کریم کے اندر نازل کی جب باری آئی عیسائیوں کی امہ کی قرآن ہمارا ہے صفائی ان کی دی جا رہی ہے جب عیسائیوں کی امہ کی باری آئی قرآن کریم نے اٹھارہ آیات نے یعنی پوری سورت مریم نازل کر کے بتا دی اتنا سلوک کیا قرآن کریم نے اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ پورے قرآن کریم نے ازواج امہات المومنین میں سے کسی کا نام ذکر نہیں کیا صحابیات میں سے کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا لیکن عیسائیوں کی اما مریم کا نام تک ذکر کر دیا اور اس سے بھی آگے بڑھ کے علماء کی موجودگی میں ایک بات آپ سے اور عرض کرتا ہوں کہ یہی عیسائیوں کی اما مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جنت میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوگی دو عورتوں میں سے جس میں سے ایک عورت عیسائیوں کی اماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اماں مریم اتنا سلوک کیا قرآن کریم نے اس سے بھی بڑھ کر دیکھیں کہ اپنے ساتھ اپنے روزہ اطہر میں جنت کے مقام میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ جو ابھی تک آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں تشریف لا کر دنیا میں حکمرانی کریں گے اسلام کو نافذ کریں گے قرآن کریم کو نافذ کریں گے جب دنیا سے وصال ہوگا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر میں ان کا مقام ہوگا اتنا سلو کیا قرآن کریم نے آج یہ قرآن کا احسان جتلاتے اس کا شکر ادا کرتے جائے کہ وہی وہی یہودی یہودی جو کے دشمن تھے قرآن کریم نے نے بیان کیا اب ان خبیصوں اپنا گٹھ جوڑ بنا کے اس محسن اعظم اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا شاہ محدث دہلوی رحمہ محلہ نے ایک واقعہ لکھا میری بات ختم واقعہ کے بعد فرماتے ہیں کل پل سرات لگی ہوگی وہاں ایک منادی ندا دے گا سارے پل شرا سے گزر رہے ہیں انبیاء رسول کتب ابدال ولی غوث سارے گزر رہے ہیں منادی ندا دے گا کہے گا یا المحشرون اے محشر والو آج اپنی نظریں نیچی کر لو کہ پل شرا سے فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہے جس کی بیٹی کے پردے کا حیا کا یہ عالم ہے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کا اور اسے اپنے حیا کا کیا عالم ہوگا آج اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے اوپر کھیلا جاتا ہے اور مسلمان کے دلوں کے اندر جو نام لیوا مسلمان ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر جوں تک نہیں رونجتی ابو بکر خلاد انہوں نے اپنے استاد یا بن سعید القتان سے پوچھا یہ اسماء اور رجال میں سے ہیں جو حفاظ حدیث کے اوپر بات کرتے ہیں پوچھا ابو بکر خلاد نے یا بن سعید القتان سے کہ استاد جی آپ نے ان الفاظ کو ان احادیث کو چھوڑ دیا اور احادیث کے راوی روایت کرنے والے کسی کو آپ نے مدلس بنایا کسی کو ملبس بنایا کسی کو وضع بنایا یہ کیا ہوا کل یہی لوگ آپ کے خلاف دعویٰ دائی کریں گے اللہ کی دربار میں کہ اے اللہ انہوں نے ہمارے روایات کو چھوڑ دیا تو کیا جواب دیا یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ فرمانے لگے ابو بکر میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ یہ لوگ جا کے اللہ کی دربار میں دعویٰ دائر کریں لیکن میں اس کے لیے تیار نہیں کہ میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دعویٰ دائر کریں اور فرمائیں کہ یا تیرے پاس علم تھا تو نے علم ہونے کے باوجود میرے حدیث کا دفاع کیوں نہیں کیا اور اسی سے میرے استدلال کی بات اتنی کہ انہوں نے خود کسی کو وضع نہیں بنایا ان کے اپنے کرتوت تھے کہ وہ کوئی وضع بنا کوئی کذاب بنا کوئی مدلس بنا کوئی ملبس بنا آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بھی کسی کو قادیانی بناتی نہیں کسی کو مرزئی بناتی ہر شہ بناتی نہیں کسی کو اور کچھ نہیں بناتی نہ کسی کو بھائی بناتی ہے جس طرح وہ بتلا رہے تھے کہ جو استاد کے درمیان کا واسطہ چھوڑ دے تو یہ بنتا ہے شیخ کا واسطہ چھوڑ دے یہ بنتا ہے آج عالمی مجلس بھی یہی بتاتی ہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑ لے قرآن سے تعلق توڑ لے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت والی جماعت صحابہ سے تعلق توڑ لے تو وہ وہ یہ یہ بنتا بنتا ہے ہے بتلانا ہماری ذمہ داری ہے عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے تو میں کیا توقع رکھوں آپ سے کہ آپ یہ سعید القطان رئی محلہ اللہ کے طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے ختم نبوت کو آپ جانتے ہیں آپ ان کی مصنوعات کا کی شیزان کو اس کی کمپنی کی تمام تر مصنوعات کو آپ جانتے ہیں جاننے کے باوجود اس کا کرو گے ہاتھ کر کے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی کانفرنس ہے یہ آج سے لکھ رہے ہیں آپ کے نام آپ کے والد کا نام جا کے پیغام دیں گے شام کو وہاں آپ کی حاضری ہوگی وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے کہ میرے فلاں بن فلاں امتی نے میرے زداروں قادیانی کی مصنوعات سے بھائی کاٹ کا وعدہ کر چکا تو آپ سب کا وعدہ ہے اللہ مجھے آپ سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے